السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ یہ جو آج تقریبا ہم نے پڑھی تھی اس کی تشریح بھی ہو گئی تھی ترجمہ بھی ہو گیا تھا صرف اس کی تشریح یعنی کتاب میں جو تشریح ہے وہ تو رہ گئی تھی اور اس کی جو تفصیل تھی تشریح تھوڑی سی ہو گئی تھی تو دوسرا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ جو عید کریمہ ہے اس سے قبل سوا پارے تک قرآن کریم میں جو احکام تھے وہ کفار اور معاندین مخالفین کی طرف تھے کبھی کبھی مسلمانوں کا تذکری بھی آ جاتا اب یہاں سے لے کر جو ہے نا سورہ بکرا کے آخر تک جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا احکام ہے اور عرصہ تک پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا کبھی کبھی جو جو ہے ہے نا نا کفار ضمن یا ان کا بھی تذکرہ آئے گا لیکن اصل احکام جو ہے نا مسلمانوں کو بتانے ہیں اور یہ جو ایسی ہے یہ جوان الکلم میں سے ہے یعنی ہے تو مختصر لیکن اس میں تقریباً یہ جو تین شریعت کے جو تین جس کو شریعت کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے تین چیزوں پر مسلمان ہے نمبر ایک قائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق تو ان تمام تین چیزوں کا جو کہ شرط کا خلاصہ ہے اس میں اس کا خلاصہ اجمالن ہے اور اگلی احتکمے میں جس طرح کہ آج ہم پڑھیں گے یا مزید پڑھیں گے اس میں اس احتکمے میں جو اجمال ہے جن احکام کا اجمال ہے عقائد اعمال اور اخلاق ان کی ہر ہر جز کی ہر ہر جز کی مکمل تفصیلات ہوں گی یہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا اب آتے اس آیت کریمہ کی جو یہاں پہ کتاب میں اس کی تشریح ہے وہ پڑھ لیتے اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ پڑھیں گے لیس البر ان تولوا وجوهكم لیس البر نیکی یہ نہیں نیکی یہ نہیں ان تولوا وجوهكم کہ تم اپنا مو صلاتی نماز میں کہ تم اپنا مو نماز میں قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی طرف کر لو نیکی اس میں نہیں ہے انتولو یا صرف یہ بات نہیں ہے صرف یعنی پوری کی پوری بات اس پر منحصر نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ نے اسے جو ہے نا بہت ہی بڑا مسئلہ بنایا ہے لہ سلگر کچھ نیکی نہیں ہے سارا یہ تمام بات پوری بات اس میں نہیں ہے انتولو کہ تم پھیر دو انتولو کہ تم پھیر دو یعنی کر دو وجوہکم اپنے چہروں کو اپنے منہ کو فصلاتی نماز میں قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف کہہ رہا یہ نزل ردن علی الیہودی والنصارى حيث زعموا ذلك یہ ایت کریمہ نازل ہوا یہود اور نسرا پر رد کرنے کے لیے ہے جو ان کا گمان تھا کہ یہود جو ہے نا مغربی سمت بیت المقدس کا ان کا قبلہ تھا اور نسرا کا مشرقی سمت قبلہ تھا تو ہر ایک جو ہے نا ہر وقت اس پر فخر کیا کرتے تھے اور اس ہی ایک ہی چیز کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام تھے اور ان سے بڑھ کرتے ان پر توجہ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ان پر توجہ دی تو اس پر یہ ہے کہ کلمہ رد ہے ان کے یہ جو گمان تھا عقیدت نظام تھا اس پر رد ہے ولكن البر ولكن البر لیکن نیکی یہی ہے لیکن نیکی ولكن البر لیکن نیکی کمال یہ ہے ہمارا بلائی یہ بھی نہیں کیے کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھے ایمان لائے اور یوم الآخری اور قیامت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر ملائکہ پر والکتابی اور کتابوں پر الکتب یعنی تمام کے تمام کتابوں پر جو چار مشہور کتابیں ہیں اور سو صحیفے ہیں والنبیین اور انبیاء پر اور پیغمبروں پر انبیاء پر وآت المال على حبه اي علامہ علامه مع حبه وآت المال اور مال دیتا ہو اور مال دیتا ہو اعلی محب لہو اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں یعنی یہ جو اللہ ہے اعلیٰ یہ ماں کے معنی میں ہے مانا معاحبی یعنی مال دیتا ہو اللہ تعالی کی محبت میں زویل قربہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کو القرابہ یعنی یہ جو قربہ ہے یہ قرابت کے معنی میں ہے طویل قربہ رشتہ داروں کو القرابہ یعنی اس قربہ سے مراد یہ رشتہ دار ہے یہ قرابت کے معنی میں ہے والیتامہ اور یتیموں اور یتیموں کو والمساکین اور یتیم اور یتیموں کو والمساکین اور محتاجوں کو مساکین کو وابن السبیل اور مسافروں ومن السبیل مسافروں کو المسافر یعنی جو اپنے شہر سے اپنے وطن سے اپنے گاؤں سے دور ہوتے ہوتے دیار غیر میں میں میں دوسرے دوسرے شہروں ملکوں ہوا کرتے وسائلین وسائلین ای طالبین طلب کرنے والے سوال کرنے والوں کو سوال کرنے والوں کو وفی وفی وفی رقاب والاسارہ اور فی فک رکابی و فی فک رکابی اور گردن چھڑانے میں یعنی اگر کوئی غلام ہو تو غلام کو آقا نے آزاد کرنے کا کہا ہو بدل کتابت کے ساتھ اس کی آزادی مشروط کی گئی ہو تو اس صورت میں جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کرنا بدل کتابت میں ان کے ساتھ تعاون کرنا مدد کرنا تاکہ اس کی آزادی جو ہے نا آسان تر ہو جائے آسان ہو جائے عصیف کی رکاب اور گردن چھڑانے میں یعنی یعنی یعنی جو جو مکاتب المکاتبین مکاتبین ہو ہو یعنی کی ضرورت ان کو یا جیلوں میں قید ہو قیدی ہو تو گردن چھڑانا جو ہے نا یہ دونوں کو شامل ہے مکاتبین کو بھی غلام جو مکاتب ہو اور قیدیوں کو بھی ان دونوں کے گردن چھڑانے میں جو ہے نا ان کے ساتھ مدد کرے پیسوں کے حوالے سے ہو جس بھی طریقے سے ہو کسی جس بھی طرح ہو کسی نے کسی حد تک جو ہے نا معاونت کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے تو یہ بھی اچھا کام ہے نیکیوں کا کام ہے وہ تھا اور نماز قائم کرے اور نماز کی پابندی رکھتا ہو وہ زکات اور و فی کی المفوضہ یہ جو زکات کا تذکرہ ایسی کریمے میں اس سے فرض زکات ہے اگر کوئی صاحب نصاب ہو زکات اس پر فرض ہو تو اس کو ادا کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے بلکہ تو فریضہ ہے یہ تو ایک فریضہ ہے وما قبل فی تصوع اور اس سے پہلے جو ہے نا نفلی صدقات ہے اور اس سے پہلے نفلی صدقات ہے یعنی یہ جو فقر على حبه والمساکین السبیل والسائلین ولیمس یہ تو نفلی ہے یعنی اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثواب ملے گا اگر نہ کر لے تو کوئی یعنی گناہ نہیں ہوگا یہ جو بات ہے آت زکات کو ادا کرنا یہ کیا ہے یہ فرض براد ہے والموفون بعہدہم اذا آہدو والموفون اور جو اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہیں یا جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو جو اپنے عہدوں کو وعدوں کو پورا کرنے والے ہو اذا آہدو جب کوئی عہد کر لے ایل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد کر لے وعدہ کر لے یا لوگوں کے ساتھ تو اس کو پورا کرنا یہ بھی ایک نیکی بلکہ بہت بڑی نیکی ہے اور اور صبر صبر کرنے کرنے والے والے ہو ہو مستقل مزاج ہو یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے مصائب ہو مشکلات ہو تو اس میں اس پر صبر کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ پھر اس صبر کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا درجات بھی بلند فرماتے ہیں اور سیاحت سے درگزر فرماتے ہیں اور جس طرح کے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان شکر تم ان کفر تم ان عذاب لشدید اگر تم شکر کرو گے نافرمانی نہیں کرو گے نشکرہ نہیں بنو گے تو میں مزید جو ہے نا نعمتوں کا ڈیر لگا دوں گا مزید اس نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا ان کفر تو اگر تم نافرمانی کرو گے نشکری کرو گے تو ان عذاب لشدید تو پھر میرا عذاب بہت ہی صاف ہوگا یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو مزید پڑھ لیتے مزید پڑھ لیتے وصابرین یعنی صبر کرنے والے ہو مستقل مزاج ہو استقامت اختیار کرنے والے ہو نصب علی المد ہے کہ یہ جو ہے نا منصوب صبرین یعنی حالت اس کا ترکیبی حالت بتا رہا ہے مد پر فل باسائی شدت الفقر فل باسائی یعنی شدت فقر اور بیماری میں وزرائی المرض یعنی مرض ہو بیماری ہو یعنی محتاج ہو بندہ بہت زیادہ محتاج ہو اور تنگ دستی ہو فی الباسائی مانا تنگ دستی اس کی تفصیل کی ہے شدت الفقر یعنی فقر کی شدت ہو محتاجی کی شدت ہو اور وزرائی اور بیماری المرض یعنی بیماری وحین الباسی وحین الباسی وقت شدت القتال فی سبیل اللہ اور مارکہ جہاد میں اور جنگ کی وقت وحین الباسی اور جنگ کی وقت وقت شدید القتال اللہ یعنی ایک جہاد کے سختی کے وقت اللہ تعالیٰ کے رانے یعنی اللہ کی عزت کے وقت الاح کا یہی لوگ الا یہی لوگ یہ لوگ الموصوفون بما معذو کرا جو موصوف ہو جس کا تذکرہ کیا گیا جو مذکرہ افساد کے مالک ہو یعنی جو ساتھ ذکر کی گئی ہے ان کے مالک ہو الذین صدقو جنہوں نے الذین صدقو جو سچے ہے جو سچے ہے در ایمان میں یا دعوی ایمان میں نیکی کے دعوی میں اولائک هم المتقون اور یہی متقی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہی متقی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اب اگلی آیت کریمہ میں پہلے سید کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو اس کی تفصیل اور تشریح ہو پڑھیں گے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص اے ایمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائے ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائے ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى والاورد کے بدلے عورت فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف پھر آه، اگر فمن عفی له پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی آه، فمن عفی له من اخیه شیء پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دی جائے فاتباع بالمعروف تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے و ادا میں معروف تو معروف طریقے کے مطابق و ادا بحسان معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے تخفیف من ربکم ورحمت یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے فمن ذلك فله عذاب علیم اور ایک اس کے بعد بھی کوئی کرے تو عذاب کا مستحق ہے تو درناک عذاب کا مستحق ہے تو اس کی تشریح پڑھنے کے بعد پھر اس کا شان نزول اور پس منظر کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے تو اس کا شر نزول یہ ہے کہ پچھلے وقتوں میں پچھلے زمانے میں پچھلے زمانوں میں جو ہے نا جب شریعت یعنی اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ حد سے تجاوز ہوا کرتا تھا تو کبھی وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج تو یہ ہر وقت جو ہے نا اس دو میں رہتے تھے کہ اپنی بڑا پن بڑھوتری جو ہے نا وہ دوسرے قوموں پر ایک دوسرے پر ظاہر کرے اور اس کا اظہار بھی مختلف مواقع پر کیا کرتے تھے تو مثلا اگر ان میں کوئی کسی خاندان کا اگر غلام بھی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے یہ آزاد مرد قتل کر دیا جاتا اور اگر عورت قتل ہوتی تو اس کی وز مرد قتل کر دیا جاتا یا آزاد مرد قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں دو مرد قتل کیے جاتے اور دو مردوں کے بدلے میں چار مرد قتل کیے جاتے ہیں مطلب ہر ایک جو ہے نا کوشش میں لگا رہتا تھا اور اس تقدو میں لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کریں تو اس آیت کریمہ میں اسلام کی طرف سے جو ہے نا یہ مساوات قائم کی گئی ہے کہ جو بھی ہو جس طرح بھی ہو جو بھی ہو تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو اگر قتل آمد ہو قتل کی پانچ صورتیں ہیں نمبر ایک قتل آمد نمبر دو قتل آمد نمبر تین قتل خطا نمبر چار جیر مجرا خطا نمبر پانچ قتل بسبب تو ان پانچوں کے الگ الگ تعریفات ہے اور اس کے احکام ہے لیکن قصاص جو واجب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قتل عمد کی صورت میں ہوتا ہے قتل عمد کی صورت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر مقتول کے ورثہ قاتل سے قصاص ہی لینا چاہے تو پھر یہ ان کا حق ہے شرعی اسلامی حق ہے اور ان کو اس حق کو استعمال کر کے قاتل سے قصاص لینا چاہیے لیکن اگر یہ مقتول کے ورثہ اور قاتل کے ورثہ آپس میں کسی بات پر صلح کر لے تو یہ بھی صحیح ہے یعنی یعنی قصاص کی صورت میں یعنی شبہ قتل عمد کی صورت میں یعنی قصدن کسی کو قتل کیا گیا ہو اور حق تو ان کا ہے کہ قصاص لے لے اگر وہ لینا چاہے لیکن اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر ہم پڑھ لیں گے تو دیت جو ہے نا دیت سو اونٹ اگر جانوروں سے ہو تو سو اونٹ دیے جاتے ہیں اور اگر دینار ہو تو ہزار دینار اور اگر دراہیم ہو تو دس ہزار درہم تو ان تینوں میں سے جس چیز پر بھی وہ صلح کریں گے دیں گے ان تینوں چیزوں میں سے یعنی اگر جانور دینے ہو تو پھر سو کے سو پورے اونٹ دینے ہوں گے اور اگر دینار دینے ہو تو ایک ہزار پورے دینار دینے ہوں گے اور اگر دراہیم دینے ہو تو ایک ہزار پورے کے پورے دراہیم دس ہزار دراہیم ایک ہزار دینار دینے ہوں گے اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز پر یہ صلاح کرنا چاہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن جب صلاح ہو جائے تو پھر قاتل کے اولیاء پر اس چیز کو یعنی جس پر صلح کی گئی ہو خواہ جو بھی ہو رقم ہو نقصے پیسے ہو یا کوئی جائیداد ہو جو بھی ترتیب ہو پھر قاتل کے اولیاء پر اس چیز کو سلک کی دینا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا لازم ہوگا تو اس اس سے سے پچھلی جو آیت کریمہ تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت تقریباً یہ اجمال ہے اور بعد میں تفصیل آئے گی تو یہاں پہ جو نئی جو ابھی آئس ترجمہ میں پڑا یہ ان اجمال میں سے پہلی بات ہے اور پہلی بات کی تفصیل ہے ذوقی بات سمجھ میں نہ آئی ہو چلو صحیح انشاءاللہ اللہ زندگی کی رہی تو ان شاء اللہ اس کا ترجمہ تو پڑھ لیا اس کی تشریح ہے تو وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے